تربیت اولاد پر کچھ باتیں عرض کروں گا اور اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کو اور اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے چونکہ ہماری بہت ساری بہنیں بھی اور ہماری مائیں بھی یہاں مسجد میں ہیں اور اسی کے ساتھ اس وقت وہ اپنے مکانوں پر انٹرنیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے تمام ہی نعمتیں قابل قدر ہیں تمام نعمتیں واجب و شکر ہیں کوئی نعمت ایسی نہیں جس کی ناقدری کی جائے حتیٰ کہ اللہ کے ادنا درجے کی نعمت ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے اکرام ہے اور کسی نعمت سے متعلق ہمیں ناشکری کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے چاہے وہ زمینوں سے متعلق ہو چاہے وہ آسمانوں سے متعلق ہو چاہے وہ ہواؤں سے متعلق ہو یا پانی سے متعلق ہو یہ ساری ہی نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی اور پھر عجیب بات ہے کہ سب سے بڑی نعمت حق تعالی شانہوں نے ہم کو دنیا میں بلا اپلیکیشن کے پیدا فرمایا دو چیزوں میں ہم نے اللہ کو کوئی اپلیکیشن نہیں دیا کوئی درخواست نہیں دی ایک تو دنیا کا وجود اور دنیا کے وجود کے بعد اللہ نے مرد کو مرد بنایا اور عورت کو عورت بنایا میں نے اور آپ نے اپنے وجود میں اللہ کو کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے اور پھر وجود دینے کے بعد رب کریم سے ہم نے یہ درخواست بھی نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنانا یا ہماری کسی بہن نے یا کسی ماں نے یہ درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ تو ہمیں عورت بنانا تین چیزوں میں بندے کا اختیار نہیں ہے ایک وجود یعنی دنیا میں آنا دنیا کے اندر آنے کے اندر میل اور فیمیل کے بننے کے اندر بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور تیسری چیز موت ہے اس میں بھی انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنے اختیار سے دنیا سے رخصت ہو اگر موت انسان کے اختیار میں دی گئی ہوتی تو دنیا کا کوئی انسان مرنا چاہتا ہی نہیں اس لیے تعالی شانہ نے نہ موت کو بندے کے اختیار میں دیا اس کو میل اور فیمیل بننے کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا اور خود اس کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطیہ ہے ایک نعمت ہے رب کریم نے ہم تمام کو بلا اپلیکیشن اور بلا درخواست کی دنیا میں بھیجا یہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اکرام ہے اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا انعام اور اکرام یہ فرمایا کہ اس نے ایمانی مکان میں مومنانہ گھرانے میں ہم کو پیدا فرمایا ورنہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو عیسائیت کے مکان میں پیدا ہو رہے ہیں جو مشرقین کے مکانوں میں پیدا ہو رہے ہیں جو یہودیت کے مکان میں پیدا ہو رہے ہیں جو بدھسٹ کے مکان میں پیدا ہو رہے ہیں جو سکھوں کے مکان میں پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کے ناستک دہریا اور کمیونسٹوں کے مکان میں پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ان کی پوری زندگی ان کی پوری زندگی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے اللہ توفیق عطا فرما دے اور وہ برے ہونے کے بعد اپنے مذہب کو تبدیل کر کے صحیح مذہب کے اوپر آ جائیں ورنہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان کے والدین جس مذہب پر ہیں اسی مذہب اسی مذہب پر ان کی زندگی گزرتی ہے ان کی اولادوں کا پروان چڑھتا ہے اور اسی پر ان کی موت ہو جاتی ہے حق تعالی کا انتہائی کرم اس کا فضل اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے مکان میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اسی لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے کل بھی میں نے سور فاتحہ کی تفسیر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کے پاس اپنی تعریف کے بعد کوئی دعا نہیں کروائی نہ دنیا کے بننے کی نہ دولت کے ملنے کی نہ مکان کے بننے کی نہ عزت کے ملنے کی ان میں سے کوئی دعا اللہ نے نہیں کروائی اگر کوئی دعا اپنے بندے کے پاس کروائی تو وہ دعا یہ ہے اہ دن سرات المستقیب اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ پر چلانا یہ ہدایت کا لفظ جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہوتا ہے اراد الطریق اور ایک معنی ہوتا ہے ایسال المطلوب ارات الطریق کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی نے مجھ سے راستہ معلوم کیا تو میں نے کہا کہ آپ سیدھے روڈ سے چلے جائیں فرسٹ ٹرافک لائٹ کو چھوڑ کر دوسری ٹرافک لائٹ کو چھوڑ کر تیسری ٹرافک لائٹ جہاں آئے گی وہاں سے لیفٹ میں مر جائیں اور کچھ آگے چلیں گے تو فلاں نمبر کا مکان آپ کو مل جائے گا یہ ہوا ارات الطریق میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے راستہ بتا دیا لیکن اس میں امکان ہے گمراہی کا اس میں امکان ہے اپنے مکان پر صحیح نہ پہنچنے کا اس میں امکان ہے صحیح راستہ نہ ملنے کا اور ایک ہے اسالد المطلوب اسالد المطلوب کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے مجھ سے راستہ معلوم کیا تو میں نے کہا کہ اچھا میری گاڑی میں آگے چلاتا ہوں آپ اپنی گاڑی میں پیچھے بیٹھ کر آتے رہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں میں نے اس مکان تک رہنمائی کر دی اور میں نے کہا کہ آپ جس مکان کو چاہتے ہیں وہ یہ ہیں جس کی تلاش ہے وہ یہ ہے اس کو یہ سالدن مطلوب کہا جاتا ہے یعنی مقام تک انگلی پکڑ کے پہنچا دینا دنیا کے تمام انسان جب ہدایت کرتے ہیں تو پہلا مانا راستہ بتا دینا دنیا کا ہر انسان راستہ بتاتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی تک پہنچنے کا راستہ اللہ کو پانے کا راستہ لیکن یہ راستہ بتلا رہے ہیں اس راستے کو بتلانے کے بعد اس کو ہدایت مل ہی جائیں یہ ضروری نہیں ہے حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام حتیٰ کہ تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین بھی پہلا ہی معنی کے اعتبار سے امت کو راستہ بتا رہے ہیں اراۃ الطریق اللہ تک راستہ بتا رہے ہیں یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ نماز یہ روزہ یہ زکوٰۃ یہ حج یہ ایمان یہ اخلاق یہ میراث کا دے دینا یہ لوگوں کے حقوق کو ادا کر دینا کسی کے مال کو ناحق نہ کھانا یہ تمام راستے تمہیں جنت تک پہنچانے والے ہیں اس کی مخالفت میں جتنی باتیں ہیں وہ تمہیں جہنم تک پہنچانے والی ہے باقی نبی جو ہیں وہ اللہ تک انگلی پکڑ کے نہیں لے جا سکتا ان من احبب تھا ولا کن اللہ یہ دی اگر نبی انگلی پکڑ کے لے جاتا اللہ تک تو اپنے چچا ابو طالب کو لے جاتا اپنا چچا ابو لہب کو لے جاتا مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کا نبی لے جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی اراعت الطریق ہے راستے کو بتا دینا کہ یہ راستہ ہے اس راستے پر چلو گے ہدایت ملے گی اس راستے پر چلو گے ضلالت ملے گی اس راستے پر چلو گے تمہیں باغ ملے گا اس راستے پر چلو گے تمہیں آگ ملے گی اس راستے پر چلو گے اللہ کی رضامندی ملے گی اس راستے پر چلو گے تمہیں اللہ کی ناراضگی ملے گی یہ بندوں کا کام ہے اللہ کا کام کیا ہے اللہ کا کام عیسال المطلوب انگلی پکڑ کے چلا دینا اور اللہ جب انگلی پکڑ کے چلا دیتا ہے تو مقام پر پہنچا دیا کرتا ہے گمراہی کے کوئی خطرات نہیں ہوتے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا ولدین جا ہدو فینا ولدین جا ہدو فینا لنا دین اللہ نے ہدایت کی نسبت اپنی طرف کی لنا دین نہ ہوں لنا والذین جاہدو فینا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرے گا مجاہدے کا معنی روزہ رکھ رہا ہے مجاہدہ ہے نماز پڑھ رہا ہے سخت سردی پڑ رہی ہے بارش ہے اور اس سردی کے زمانے میں یہ کب کپاتا ہوا بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے صبح چار بجے اٹھا ہوا ہے ساڑھے تین بجے اٹھا ہوا ہے گرم گرم بستر اس کے انتظار میں ہے کہ اور اندر میں لپٹ جائیں بڑی کراکے کی ٹھنڈی ہے بیوی اس کو اپنے گود سے چھوڑ نہیں رہی ہے لیکن بیوی کو چھوڑ کر گرم بستر کو چھوڑ کر یہ اٹھ گیا اور اور وضو کر کے دو چار رکعت نماز تحجد کی پڑھ رہا ہے یہ جی نہیں چاہتا اپنے مال کے نکالنے کو جوانی ہے مال کی ضرورت ہے ادھر اولاد کے اولاد کا بچپنا ہے ان کا مکان ابھی بنانا ہے ان کی ضرورتیں ابھی پوری کرنا ہے میں تو ابھی آیا ہوں ابھی میں نے کمانا شروع کیا یہ کہاں زکوٰۃ کے مسئلے یہ کہاں نفل صدقے کے مسئلے یہ کہاں للہ اور عطیات کے مسئلے لیکن اپنے نفس کو دبا کر یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یہ نفلی صدقات کر رہا ہے یہ عطیہ اور للہ دے رہا ہے ہر اعتبار سے انسان جب مجاہدے کو برداشت کرتا ہے لنا دی ہم سب اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ولدی جاہد فینا جو ہمارے راستے کا مجاہدہ اختیار کرے گا جو ہمارے راستے پر نفس کی نہ چاہت کے باوجود کرے گا جو ہمارے راستے پر نفس کے تقاضوں کو قربان کر کے آئے گا لنا دین ہم سب لنا حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اللہ یوں کہہ رہا ہے میں اس کو انگلی پکڑ کے میری ذات تک پہنچا دوں گا لنا دین انگلی پکڑ کے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی انگلی پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس کو ویران نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی تو اللہ نے ہمیں بلا اپلیکیشن کے پیدا کیا میل کو میل بنایا فیمیل کو فیمیل بنایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت فرمایا اہدین دن المستقیم کون سا راستہ وہ کون سا راستہ جو ہدایت ہیں جو سرات مستقیم ہیں فرمایا من النبیین والصدیقین صدیقین والصالحین شہدا و نبیوں والا صدیقین والا والا صالحین والا اے اللہ یہ تیری جو نیک بندے ہیں نا ان راستوں پر ہمیں چلانا نبیوں نے جو راستے ہمیں بتائے آگے فرمایا دیکھو دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ کو ان پر بڑا غصہ آتا ہے فرمایا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تجھے بہت غصہ آ رہا ہے بہت غصہ آ رہا ہے اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو جو گمراہ ہو گئے جو جو نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں جو بدعتوں کو ایجاد کر رہے ہیں اے اللہ تجھے جی، جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے تو ان پر بھی نہ چلانا اصل تفسیر یہ ہے اصل تفسیر یہ ہے اب اس کی تفسیر میں یوں بھی لکھا ہوا ہے مفسرین نے کہ غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں اور جن پر جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ ہیں یہ یہود اور نسارا کی جو تفسیر فرمائی ہے نا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی تفسیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے ترمیزی شریف میں غیر المغضوب علیہم کی تفسیر یہود سے کی گئی اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیے دنیا میں یہودیوں نے وہ کام کیے حالانکہ یہود کا لفظ جو ہے نا شروع میں یہود کا لفظ اچھے معنی میں بولا جاتا تھا یہود کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والے ہاد یہودو سے ہیں جس کا معنی توبہ کرنے والے ان کے بروں نے اللہ سے توبہ کی تھی کس پر توبہ کی تھی بچرے کی پرستش کر لی تھی اس پر اللہ سے توبہ کی تھی اللہ نے ان کو معاف کیا تھا اور اور مختلف گناہ جو ان کے بروں سے ہو گئے تھے اس پر انہوں نے توبہ کی تھی اس پر اللہ نے ان کو معاف کیا تھا اس پر لفظ یہود بولا گیا تو یہ تو ایک اچھے معنی میں استعمال ہوتا تھا لیکن لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اناد میں میں بغض اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اللہ کے نبی کا انکار کر دیا اس لیے اب یہ لفظ برائی کے معنی میں اور برے معنی میں استعمال ہونے لگا تو یہود اور نصارہ یہود نے وہ کام کیے جن پر اللہ کا غضب اترا طرح طرح کے وہ کام کیے مثلا حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ اپنے ملک کو آباد کرنے کے لیے وہاں جہاد کرنا ہے وہاں لڑنا ہے تو یہ اپنے نبی کو یوں کہنے لگے عید ہب رب کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون جا تو اور تیرا خدا جا کر کے لڑ لے ہم تو یہاں سے آنے والے نہیں نبی کے ساتھ آنے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے بہترین قسم کی نعمتیں عطا کی تھی اور وہ نعمت کیا تھی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے نے عطا فرمائی تھی وہ نعمت من اور سلوا تھا پرندے اڑتے تھے آ جاتے تھے یہ لوگ پکڑ لیا کرتے تھے اور درختوں پر ایک ایک, ایک حلوا لگ جایا کرتا تھا وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے بیٹھے بتائے نعمت ملی ہوئی تھی انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں تو اسیحا و بسلیحا ہمیں لہسن چاہیے ہمیں پیاز چاہیے ہمیں گیہوں چاہیے ہمیں ادرک چاہیے یہ وہ چیزیں طلب کی انہوں نے ہمیں دال چاہیے ان چیزوں کو طلب کیا حق تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں شہر کے اندر جاؤ وہاں اترو اور وہاں اترنے کے بعد ہتن نغفل لکم خطایا کم فرمایا یوں بولتے ہوئے جانا اے اللہ تو معاف کر دے ہمیں مانگنا نہیں چاہیے تھا ہم نے مانگ لیا لیکن اب کیا کرے تو معاف کر دے تو ان لوگوں نے شرارت کی اور پھر اللہ نے کہا وہاں جھکتے ہوئے جانا جب دروازہ آ جائے صدر گیت اور بڑا گیت جھکتے ہوئے وہاں سے جانا تو ان لوگوں نے مذاق کی اللہ کے حکم کی کیا مذاق کی جھکنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گئے اور چھوٹے بچوں کی طرف پھسلنے لگے اللہ کے امر کی مخالفت کی اور مذہب کی صرف اتنا نہیں اللہ نے فرمایا ہت بولنا یعنی معافی ہے اللہ تو معاف کر دے تو کیا بولنے لگے فرمایا حبتن فی شارتن فرمایا بالیوں میں دانے آ جائیں بالیوں میں دانے آ جائیں اللہ کے کلمے کو بدل دیا طرح طرح کی انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے اور عیسائیوں کا کیا ہوا عیسائی گمراہی میں چلے گئے وہ عیسیٰ جو مریم سے پیدا ہونے والا بیتا وہ عیسیٰ جو کھانے والا جو پینے والا جو اللہ کا محتاج جو استنجا جانے والا جس کو ساری چیزوں کی ضرورت اس عیسیٰ کو اللہ کا رب بنا دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا اس سے مانگنے لگے اور اس کے سامنے سجدے کرنے لگے اور کہنے لگے عیسیٰ غوت تمہیں بچا لیں گے عیسیٰ گود سے مانگو وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان کی تردید فرمائی ان نہ مسل عیسا عند اللہ کا مسل آدم خل من ان طوراب ان مسل عیسا عند اللہ کا مسل آدم کہ ان تو مکال لہو کن فیقون فرمایا کہ اگر تم عیسا کو اس لیے رب کہہ رہے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو فرمایا میں نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے اس کو تم رب کیوں نہیں کہتے اس کو تم اللہ کیوں نہیں کہتے اور بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والا آدم اگر رب نہیں ہو سکتا تو بغیر باپ کے پیدا ہونے والا عیسا بھی رب نہیں ہو سکتا ہے تم نے اس کو کہاں رب بنا دیا یہ تو میرا بندہ ہے ہاں البتہ مجھے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا مجھے اپنی قدرت کو بتانا تھا اس لیے میں نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تم کہاں چلے گئے تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے غلط راستے کو اختیار کر لیا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ہیں اور ایک طالب علم ایک عیسائی سے بحث میں الجھ گیا اس زمانے میں دہلی کے اندر عیسائی بھی رہتا تو رہتے تھے تو ایک بحث کے اندر الجھ گیا اور طالب علم اس کو دلائل دیتا جا رہا ہے دلائل دیتا جا رہا ہے لیکن وہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ اسی بات کے اوپر قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ رب ہیں یہی اسی بات پر ہرا ہوا ہے طالب علم دلائل دیتے جا رہا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دیہاتی اور ایک اناری قسم کا انسان وہاں سے گزرا دیکھا کہ یہ بیٹا کچھ مسئلے میں الجھا ہوا ہے مسئلہ بہت دیر تک سنتا رہا دیہاتی نے کہا کہ تیرا کام نہیں بیٹے تو یہاں سے ہٹ جا اس اس اس عیسائی سے پوچھا دیہاتی نے کہ اچھا تو عیسا کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو تیری عمر کتنی ہوئی اس نے کہا میری عمر قریباً پچاس سال کی ہوئی اس عیسائی نے کہا کہ میری عمر قریباً پچاس سال کی ہوئی کہا تیرے بیٹے کتنے اس نے کہا تین بیٹے اور دو بیٹیاں کہا اچھا پانچ پچاس سال میں تیرے پانچ بیٹے ہو گئے اور اللہ کی عمر کتنی ہے کہا تجھے معلوم ہے اللہ کی عمر کب سے ہے اللہ کہا بالکل نہیں معلوم اللہ پہلے سے ہے اخیر تک رہے گا اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اس کے بعد بھی کوئی نہیں تو کہا تیری عمر پچاس سال کی اور پانچ بیٹے ہو گئے اور اللہ کی اتنی لمبی چوری عمر اور پوری زندگی میں ایک ہی بیٹا ہوا عیسا اس کے علاوہ کوئی بیٹا ہی اس کا نہیں ہوا بس وہیں پر اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا بہرحال مجھے اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے یہ ضمن بات یاد آ گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فرمایا غیر المغضوب علیہم ولادین تو اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے عبداللہ ابن عمر کا قول نقل فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم الیہود والنصارہ اصل میں حضرت نبی علیہ السلام نے یہود اور نصارہ کی مثال اس لیے دی کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہی دو جماعتیں تھیں جس وقت یہ آئے تھے اتری ہے نا غیر المغضوب علی ولب اس وقت یہود تھے یا نصارہ تھے اس لیے اللہ کے حبیب نے انہی دو سے مثال دی ورنہ آج آج تو بہت ساری وہ جماعتیں ہیں جو غیر المغضوب علیہم میں داخل ہو سکتی ہے ولدوالین میں داخل ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی لانتیں اتری ہے جو اللہ کا باغی بنا ہے مثلا ختم نبوت کا انکار کرنے والا اللہ کا باغی ہے اللہ کا باغی ہے اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا باغی بنا لانت اللہ علیہ بنا وہ یقیناً غیر المغضوب علیہم میں داخل ہو جائے گا آج تو بہت ساری وہ جماعتیں ہیں جو غیر المغضوب علیہم میں نکل سکتی ہے ولوالین میں بھی نکل سکتی ہے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے اور اور, اور رب کے ساتھ مخلوق کو بھی سجدہ کر رہے ہیں قبروں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں ان سے بھی منتیں مانگ رہے ہیں ان سے بھی سوالات کر رہے ہیں بابا تو دے دے بابا تو دے دے یہ ولوالین میں داخل ہو جائیں گے اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی وہ, وہ ایک بندے کو دے دی اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے تو ہدایت جو ہے ہدایت یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے تو اللہ نے بلا اپلیکیشن کے ہمیں پیدا فرمایا مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا یہ بھی اللہ کی نعمت پھر ہدایت عطا فرمائی اور ہدایت والے گھرانوں میں پیدا فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر ان نعمتوں کے بعد ہمیں برا کیا برے کرنے کے بعد ہمارے نکاح ہوئے نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے یہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد بھی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے ان مکانوں کو پوچھو جہاں اولاد نہیں ہے بیچارے پریشان حال ہے کیسے پریشان کبھی ڈاکٹروں کے پاس کبھی مولوی کے پاس کبھی کس کے پاس کس کے پاس اولاد کے لیے دور رہے ہیں اولاد نہیں ہے دعا فرما دیجئے اولاد نہیں ہے دعا فرما دیجئے ہمارا گھر ہرا بھرا ہو جائے اولاد کے بغیر ہمیں ہمارا گھر ویران لگتا ہے تو اولاد کتنی بڑی دولت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجت القبرا سے پیدا ہوئے فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم یہ خدیجت القبرا سے پیدا ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہن تو میل اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی فیمیل اولاد بھی عطا فرمائی میں یہاں ایک عجیب حکمت بھی بیان کرتا چلوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میل اولاد بھی دی اور فیمیل اولاد بھی دی لیکن دنیا میں میل اولاد کو تو دے کر اللہ نے اٹھا لیا میل اولاد جتنی دی نا نبی علیہ السلام کو ایک تو قاسم ہے اور ایک ایک ابراہیم ہے اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے پھر اٹھا بھی لیا اور فیمیل اولاد کو باقی رکھا زینب کو باقی رکھا رقیہ کو باقی رکھا ام کلسوم کو باقی رکھا حضرت فاطمہ کو باقی رکھا اس میں آخر حکمت کیا ہے اے اللہ تو نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میل اولاد دی اور پھر اٹھا لیا اور فیمیل اولاد کو باقی رکھا بلکہ عجیب ہیں سب کا نصب سب کا خاندان میل اولاد سے چلتا ہے مذکر سے چلتا ہے مرد سے چلتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان فیمل سے چلایا اللہ نے کی بیٹیوں سے چلایا اللہ تعالیٰ نے اور عجیب ہے سب کا نصب دو پستوں کے بعد چار پستوں کے بعد آٹھ پستوں کے بعد دس پستوں کے بعد بارہ پستوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اللہ نے بیٹیوں سے چلایا فیمیل سے چلایا چودہ سو سال ہو گئے آج بھی آپ کا نسل اور نصب باقی ہے دنیا میں اصلی سید آج بھی موجود ہے کوئی حسن پر پہنچ رہا ہے کوئی حسین پر پہنچ رہا ہے اور یہ بھی عجیب ہے قیامت میں سب کا نصب ختم ہو جائے گا لیکن لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب باقی رہے گا ابن قیم رحمت اللہ علیہ حافظ ابن قیم بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے محدث ہیں میرے بھائیو ان علماء کے پاس بیٹھو جو آپ کے وہاں ہیں ان علماء کے پاس آؤ اپنا تھوڑا سا وقت نکالو دین کو سمجھو شریعت کو سمجھو شریعت کو سمجھو ہر وقت کمانے کی فکروں میں نہ لگو کچھ اپنے دین کو بھی سمجھنے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکالو فارغ کرو ان بزرگوں کی خدمت میں بیٹھو تاکہ دین سمجھ میں آئے کہ دین کیا ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے میل اولاد کو کیوں اٹھا لیا اور فیمیل اولاد کو کیوں باقی رکھا ابن قیم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو میل اولاد تو اس لیے عطا فرمائی تاکہ کمال انسانیت ثابت ہو جائے کمال انسانیت صرف لڑکیاں دیتے اور لڑکے نہ دیتے تو مشرقین یہ سوال کر سکتے تھے کہ محمد میں قوت نہیں ہے محمد میں طاقت نہیں ہے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے کوئی لڑکا اس سے پیدا نہیں ہوتا تو لڑکے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل انسان ہونے کو انسان کامل ہونے کو ثابت فرمایا اور میل اولاد کو اٹھا کر یہ حکمت اللہ نے رکھی کہ اگر نبی کی میل اولاد کو زندہ رکھا جاتا بیتوں کو زندہ رکھا جاتا تو ممکن ہے امت میں سے کوئی آدمی نبی کے بیتوں کو نبی کا وارث سمجھ کر کہیں نبی نہ بنا دیتا تو ختم نبوت کا مسئلہ مشکل ہو جاتا میل اولاد دے کر کمال انسانیت کو ثابت فرمایا اور اولاد کو اٹھا کر نبی کی ختم نبوت کو ثابت فرمایا یہ بہت بہت زبردست حکمت ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تو بہرحال اولاد کا دینا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جہاں اولاد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اللہ نے جہاں ہمیں اولاد عطا فرمائی وہاں اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی ماں باپ کے ذمہ رکھی ہے جیسے اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے ہماری اولادوں کے لیے بھی اسی قرآن اور حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کی تربیت کے مسئلے ذکر فرمائے اگر اولاد تربیت یافتہ ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے تفسیر پوچھی بخاری شریف میں ہے کتاب و میں کسی نے تفسیر پوچھی کہ حضرت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے رب بنا حب لنا من ازوادینا وذریاتنا قرت اعین ربنا بنا لنا من ازوادینا وذریاتنا اے اللہ میری اولاد اور اے اللہ میرے میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو قرت آئین کا کیا مطلب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بچے کا نمازی بن جانا بچے کا دیندار بن جانا بچے کا تقوی والا بن جانا بچے کا حلال کمائی کھانے والا بن جانا حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جانا درخت سے اپنے آپ کو بچانا ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانا فرمایا جب بچہ یہ کام کرتا ہے نا تو یہ ماں باپ کے لیے قرت آئین بن جاتا ہے آنکھوں کی تھندک بن جاتا ہے ہے ماں باپ کی آنکھیں خوش ہوتی ہے دیکھو نا کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کر حضرت کے پاس لے کر آتے ہیں یہ ہمارا بچہ حافظ بن رہا ہے حضرت دعا فرمائیے ماں باپ کو خوشی ہو رہی ہے کتنے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو بچوں کے حفظ قرآن پر بچوں کے قرآن کریم کی تلاوت پر جب ماں باپ اپنے معصوم لالوں کو نماز میں دیکھتی ہے جب یہ ماں باپ اپنے معصوم بچوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھیں تندی ہو جاتی ہے رب بنا دن کوئی ماں باپ وہ نہیں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کے پیچھے خوش نہ ہوتا خوش نہ ہوتا ہو اور اس کو دولت ملے تو خوش ہو جاتا ہو اس کو پراپرٹی ملے تو خوش ہو جاتا ہو وہ ناجائز راستوں پر چلے تو خوش ہو جاتا ہو کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی تندک بنے دیندار بنے نمازی بنے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے یہ کامل گزرے ہیں اللہ کے یہ کامل گزرے ہیں شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اس کو دین نہیں پڑھایا اس کو شریعت نہیں پڑھائی اس کو اللہ نہیں پڑھایا اس کو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہیں سکھائی تو کیا فرماتے ہیں شاہ وسی اللہ صاحب فرماتے ہیں یاد رکھو ایک دن تم قبر میں سوئے ہوں گے اور تمہارا بیٹا تمہاری قبر پر پیشاب کرے گا فرمایا اگر یہ نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا اس لیے کہ اولاد کی تربیت نہیں ہوئی میرے ان کانوں نے ابھی دو سال قبل عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک واقعہ سنا میں میں نماز پڑھ کے عید الاضحیٰ کے بعد نکل رہا تھا اور ایک صاحب نے ایک نوجوان سے جو جو زباہ کا کام کرتا ہے جو کسابیت کا کام کرتا ہے جو کسائی کا کام کرتا ہے جو جانوروں کو کاٹنے کا کام کرتا ہے ایک صاحب نے اس نوجوان سے یوں کہا کہ چلو عید کی نماز ہو گئی ذرا ہم قبرستان ہو لیتے ہیں تیرے بھی ابا کا انتقال ہو گیا ہے ذرا اس کی قبر پر تو بھی فاتحہ خانی کر لے اور میں بھی ذرا اپنے والدہ کے قبر پر تو وہ وہ کسائی وہ جانوروں کو کاٹنے والا کیا جواب دیتا ہے مجھے مجھے اس, اس, اس گجراتی میں اس نے کہا تھا جو اس لفظ کو نقل کرتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے اس کا لفظ میں نقل کروں اس نے کہا میرا باپ تیل لینے گیا مجھے تو ابھی پیسے بنانے ہیں یعنی یہ جملہ سنیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اس باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اپنے اپنے بیٹے کو کچھ پڑھایا نہیں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں دی جس کی بنیاد پر وہ اپنے ماں باپ کی حقیقت کو نہیں پہچان رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کے مقام کو نہیں پہچان رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کی کیا عزت اور عظمت ہوتی ہے اس کو نہیں پہچان رہا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ چلیے ماں باپ کی بات یاد آئی تو میں ایک بات عرض کروں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے مقام کرن میں جو یمن کا ایک علاقہ ہے وہاں ایمان لے آئے کسی صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے حضور کی زیارت آپ کو نصیب نہیں ہوئی ان کی والدہ بہت ضعیف بہت کمزور بہت بیمار بستر میں ہے حضرت اویس کرنی اپنے ایک صحابی سے پیغام بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بستر میں ہے اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے دیکھ بھالی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں اپنی والدہ کے لیے کوئی نوکر رکھ کر کوئی خادم رکھ کر کوئی کوئی کام کرنے والی رکھ کر اس کے حوالے کر کے میں آپ کی خدمت میں آ سکوں دل بہت چاہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی زیارت کو آپ کی صحبت میں آنے کو لیکن میرا یہ مسئلہ ہے اگر حضرت کی اجازت ہو جائے تو میں آ جاؤں اور اگر حضرت منافع فرمائیں تو میں نہ آؤں حضرت کا پیغام جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جا رہا ہے حضرت نے فرمایا نہ آؤ میرے میرے پاس پاس آنے کی کی ضرورت نہیں اپنی ماں خدمت کرتے رہو نہ اپنے ماں کی خدمت کرتے رہو یہ روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں اس روایت کے ذیل میں حضرات محدثین ایک عجیب سوال قائم کرتے ہیں فرمایا کیا بات ہے کہ بھلا صحابیت سے اونچا کوئی مقام دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے صحابیت سے اونچا کوئی مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کوئی ہے تو صحابیت کا مقام ہے جس صحابی نے چند سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ لیا ایمان کے ساتھ اور اس صحابی کی ایمان پر موت ہو گئی ضروری نہیں ہے ایک سال تک صحبت پانا پانچ مہینے تک صحبت پانا ایک مہینے تک صحبت پانا ارے چند سیکنڈ چند منٹ نبی کی خدمت میں بیٹھ لیا صرف نبی کی زیارت ہو گئی اور نبی کی زیارت کر کے وہ چلے گئے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کو دیکھ لیا اور ایمان پر موت ہو گئے اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ ساری دنیا کے غوث اور ساری دنیا کے قطب اور ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے حسن بصری اور ساری دنیا کے معین الدین چشتی اور ساری دنیا کے نظام الدین اولیا اور ساری دنیا کے عبد القادر جیلانی کو ایک پلرے میں رکھ دیا جائے پانچ منٹ کا صحبت یافتہ صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا सकता है یہ یہ صحابی کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اتنا اونچا مقام اتنا اونچا مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اویس نے زمانہ پایا حضور کا اویس نے زمانہ پایا حضور کا یہ بھی نہیں کہ زمانہ نہیں پایا زمانہ بھی ملا اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اویس کو منع کر رہے ہیں مقام صحابیت سے محروم کر رہے ہیں کیوں آنے نہیں دیا ارے کہہ دیتے آ جاؤ اویس ہمارے پاس آ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کے لیے کوئی بھی مسئلہ کر لو ہمارے پاس آ جاؤ مقام صحابی صحابیت رو برو ہو جائے ویسے تو مخضرم صحابی ضرور ہیں وہ حضور کا زمانہ پا لیا ہے لیکن رو برو فیس ٹو فیس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں منع کر دیا حضرات محدثین اس پر جو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر ہمارے قلوب کے دلوں کے دریچے کھل جاتے ہیں حضرات محدثین فرماتے ہیں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس کو پریکٹیکلی طور پر اس کو عملی طور پر کر کے بتاتے تھے اگر آپ نے فرمایا سکون سے نماز پڑھو تو حضرت نے سکون سے نماز پڑھ کے بتایا اور اتنے سکون سے نماز پڑھی کہ حتیٰ ورمت قدمہ ہو رات میں تحجد میں اتنے سکون سے نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں ورم کر جایا کرتے تھے اگر آپ نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھو کہ جس روزے میں فسق و فجور اور برائی نہ ہو تو آپ نے ایسا روزہ رکھ کر بتایا اگر آپ نے فرمایا سخاوت کرو اور صدقہ کرو تو آپ کی سخاوت اور صدقے کا عالم یہ ہے کہ اثر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں بخاری شریف کی روایت اور اثر کے بعد جلدی جلدی اٹھ کر کے مکان میں تشریف لے گئے اور پھر آ کر مسلح پر بیٹھ گئے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی جلدی اور اتنی اجلت ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کیا بات ہے آقا نے فرمایا کہ بحرین سے جو مال آیا تھا وہ سارا مال میں نے تقسیم کر دیا لیکن ایک درہم ایک کونے میں رہ گیا تھا مجھے نماز میں یاد آ گیا کہ اگر میری موت ہو گئی تو امت کا ایک درم میرے ذمے باقی رہ گیا جائے گا اس لیے میں دورہ اور اس درم کو صدقہ کر کے آ گیا اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق فرمایا خدو انی مناسب کو مجھ سے تمہارے حج کے مسائل کو سیکھ لو تو آپ نے اس طرح پر حج فرمایا کہ ساری دنیا کے لیے اسوا اور نمونہ بن گیا حضرت نے اخلاق حسنا پر اگر فرمایا کہ معاف کرو درگزر کرو تو صرف میری طرح تقریریں نہیں فرمائی بلکہ حضرت نے معاف کر کے بتایا درگزر کر کے بتایا اور کیسے معاف اور درگزر کر کے بتایا وہ مکہ والے جو جانی دشمن تھے جو حضرت کو نکالنے والے تھے جنہوں نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان کو معاف کر دیا اور اور اپنے اپنے دلوں سے سے لگا لیا معانقہ کیا ان کو معاف اور درگزر کر دیا وہ وحشی وہ وحشی جب فتح مکہ ہوا اللہ کے حبیب نے جن سولہ آدمیوں کو قتل کا حکم دیا تھا ان کی خباستوں کی بنیاد پر ان میں ایک وحشی بھی ہے لیکن وحشی بھاگ گئے تائف تائب چلے گئے بعد میں وحشی کو یہ پتا چلا کہ محمد کے پاس جو بھی جا رہا ہے محمد اسے معاف کر رہے ہیں تو وہ وحشی پردہ ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور اور اللہ کے حبیب نے جب دیکھا فرمایا انت وحشی فرمایا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی غلامی میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھے آپ اپنی غلامی میں لے لیجیے حضرت نے اپنی غلامی میں لے لیا کلمہ ان کو پڑھا دیا ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں ویشی بتاؤ نا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا آج چھ سال ہو گئے ہیں ہیں چھ سال ہو گئے عہد کے گزرے ہوئے لیکن میرا نبی اپنے چچا کو نہیں بھولا فرمایا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا حضرت ویشی اس واقعے کو پورا بیان کرتے جا رہے ہیں جو بخاری شریف کتاب المغازی میں موجود ہیں پورا واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی زارو قطار روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں چھ سال گزر گئے لیکن اللہ کا نبی اپنے چچا کو نہیں بھولا اور اخیر میں اتنا فرمایا ویسی تیرا ایمان بھی منظور تیری صحابیت بھی منظور تجھے سب کچھ منظور الاسلام یہدیم ما کان قبلہ تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے لیکن اگر تو اتنا کر سکتا ہے تو کل لے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو میرے پیچھے بیٹھا کرو اس لیے کہ سامنے بیٹھنے سے میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے تو میرے دکھی دل کے ساتھ تجھے فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے تم پیچھے بیٹھا کرو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا ایک ایک واقعے کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم معلوم ہوتا ہے آقا نے جو بات ارشاد فرمائی وہ پریکٹیکلی طور پر کر کے بتائی عملی طور پر کر کے بتائی اور عملی طور پر معاف کر کے بتایا تمام مسائل میں اسی طرح ہوا لیکن والدین کے فضائل آپ نے بہت بیان فرمائے والدین کے مناقب آپ نے بہت بیان فرمائے ارشاد فرمایا ایک صحابی حاضر خدمت ہو رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ زندہ ہے میں کس کی خدمت کروں حضرت نے فرمایا ماں کی کرو پھر فرمایا کس کی خدمت کرو فرمایا ماں کی کرو پھر فرمایا کس کی خدمت کرو فرمایا ماں کی کرو چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا محدث ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں اس روایت کے ذیل میں اس روایت کے ضمن میں فرماتے کہ ماں کا نام تین مرتبہ اس لیے لیا کہ ماں تین مصیبتیں جھیلتی ہے جس میں ماں اکیلی ہوتی ہے باپ شریک نہیں ہوتا ہے پہلی حمل کی حمل کی مصیبت اس میں ماں اکیلی ہے باپ کو کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے وامیٹنگ ہو رہی ہے کہ ہو رہی ہے پریشان حال ہے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے طرح طرح سے وہ بیچاری پریشان حال ہے نو مہینہ نو مہینہ وہ جو مصیبت جھیلتی ہے اس مصیبت میں کوئی شریک نہیں ہوتا دوسری مصیبت ولادت کی مصیبت درد ذہ کی مصیبت جننے کی مصیبت اس موقع پر عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے گویا وہ دوسرا جنم لے کر آ رہی ہے دوسری مرتبہ گویا کے دنیا میں آ رہی ہے اور تیسری مصیبت اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی مصیبت ان تینوں مصیبتوں میں ماں اکیلی ہے باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے اسی لیے اللہ کے حبیب نے پہلے تین مرتبہ ماں کا نام لیا یہ وہ تین وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلط وسلام نے پہلے تین مرتبہ ماں کا نام لیا اب چوتھا مسئلہ اولاد کے باپ میں تربیت کا آتا ہے تعلیم کا آتا ہے اور تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری یہ زیادہ تر باپ کی ہوا کرتی ہے ماں کی اتنی نہیں ہوتی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا تو اللہ کے حبیب نے ماں باپ کے فضائل تو بہت بیان فرمائے بہت فضائل بیان فرمائے فرمایا ماں کے قدموں پاؤں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ ناراض جس کے ماں باپ راضی اس کا اللہ راضی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور ماں کی دعائیں بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اتنے فضائل اور اتنے مناقب ماں باپ کے بیان فرمائے ہیں لیکن یہ تمام فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے ماں باپ نہیں تھے کہ پریکٹیکلی طور پر خدمت کر کے بتاتے ہیں تمام اعمال جو بیان فرمائے وہ پریکٹیکلی طور پر بھی کر کے بتائے البتہ آپ کے ماں باپ نہیں تھے والد صاحب تو آپ کی دنیا میں آنے سے چار یا پانچ مہینہ پہلے ہی تشریف لے گئے تھے والدہ جب آپ کی چار یا پانچ سال کی عمر ہوئی فی قولین چھ سال کی عمر ہوئی تب والدہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ کے ماں باپ نہیں تھے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے امت کو پریکٹیکلی طور پر یہ بتاتے کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ خدمتیں اس طرح ہوا کرتی ہے جب اللہ کے حبیب نے پریکٹیکلی عملی طور پر ماں باپ کی خدمت کا مسئلہ سامنے نہیں آیا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کی خدمت میں رکھ کر اور اپنی صحابیت سے محروم کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں کان کھول کر سن لو میں اپنے امتی کو صحابیت سے تو محروم کر سکتا ہوں لیکن ماں کی خدمت سے دور نہیں کر سکتا ہوں بہت زبردست جواب دیا محدثین نے جو ہمارے دلوں کی گروہوں کو کھول دیتا ہے میں صحابیت سے تو محروم کر سکتا ہوں لیکن ماں کی خدمت سے اسے محروم نہیں کر سکتا اس مسئلے کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی خدمت میں رکھا اور پھر اویس کے فضائل کتنے بیان کر دیے شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ جب صحابی نے جب حضور کو دیکھا نہیں تو اب ان کا کوئی اتنا مقام نہیں ہوگا ارے اویس کی فضیلت پھر جو بیان فرمائی روایت میں ہے حضرت عمر سے فرمایا عمر جب تمہارا یمن جانا ہو جب تمہارا یمن جانا ہو تو مقام کرن میں ضرور جانا میرا ایک دوست ہے اویس میرا ایک دوست اللہ کے نبی فرماتے میرا ایک دوست ہے اویس فرمایا اس کو ابرس کی بیماری ہے تھوڑے کور کی بیماری ہے فرمایا جب وہ مل جائیں تو میرا سلام کہنا اور عمر تو اپنے لیے بھی دعا کرانا اس سے اور میری امت کے لیے بھی دعا کرانا حضرت اویس کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بہرحال ماں باپ ماں باپ ہے بہت اونچا مقام ہے میرے بھائیوں کاش کے ہمارے ہمارے بھائی اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھنے والے بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں اپنا مسئلہ تو ایک بیان فرمایا ماں باپ کے پانچ مسئلے بیان فرمائے وقدا رب کا اللہ تا اللہ عیا وقدا رب کا اللہ تا اللہ عیا اللہ فیصلہ کر رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا مسئلہ یہ تو اللہ کا مسئلہ ہو گیا اب پانچ مسئلے والدین کے وبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اما اب لوگ ہوما او کلا ہوما فلا تک دونوں میں سے ایک یا دونوں برہے ہو جائیں تو, تو اس کے سامنے آنکھیں نہ نکالنا زور سے نہ بولنا ہاں ہوں نہ کرنا داد دپت نہ کرنا فلا تک اللہ ہوما حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ پہلے سندھی برادری سے تعلق رکھتے تھے اسلام اسلام لے آئے جب اسلام لے آئے تو ان کے حالات میں لکھا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ماں ان کو لکڑی سے مارتی تھی اور لکڑی ٹوٹ جاتی تھی تو اپنا چپل نکال کر مارنا شروع کرتی تھی اور جب چپل نیچے گر جاتا تو عبید اللہ سندھی علیہ الرحمٰ چپل اٹھا کر اپنی ماں کو دیتے اور یوں کہتے ماں تجھے جتنا مارنا ہو مارتی رہے میں تیری بھی بغاوت نہیں کروں گا اور میں اس کی بھی بغاوت نہیں کروں گا یعنی میں ایمان بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں تیرے سامنے بھی نہیں بولوں گا تو فرمایا فلا تک اللہ معاؤفن آج تو آنکھیں نکالتے ہیں آج تو دانت دبٹ کرتے ہیں اپنے والدین کو جھلک دیتے ہیں ایک بیوی کی محبت میں اپنے والدین کو رلاتے ہیں ایک بیوی کی محبت میں اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں ایک بیوی کی محبت میں والدین بجائے زندگی کے موت کی تمنا کرتے ہیں اے اللہ اس زندگی کے بجائے تو ہمیں موت دے دے فلاں تک اللہ معاؤفن فلا تک الغما افن ولا تنہر ہوما ان کو نہ جھرکنا وک الحما قلن کریما نرمی سے بات کرنا وقف لہما جنا ہزل من الرحما چوتھی بات جھک جانا ان کے سامنے جھک جانا وقف لہما جنا حض من الرحما اور پانچویں بات وقل رحم ہوما کما رب ربیاں صغیرہ ان کا برہاپا ہے وہ چرچرے ہو چکے ہیں ان کو بات بات میں بولنے کی عادت ہو گئی ہے وہ چونکہ اپنی زندگی میں بیٹھے نہیں ہیں اس لیے گھر میں اولاد کو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ممکن ہے تجھے دانت دیں ممکن ہے تیری بیوی کو داد دے ممکن ہے تیرے بچوں کو داد دیں تو ان کے چرچرا پن کو دیکھ کر برا نہ لگانا بلکہ ان کے لیے دعا کرنا کیا دعا کرنا اے اللہ میرے بچپن میں میں بھی تو ایسا ہی تھا انہوں نے مجھ پر شفقت و مہربانی فرمائی ہے تو بڑھاپے میں میرے والدین پر رحم فرما دے وقر رب براہم ہوما کما رب بیان ثقیرہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے فرمایا جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا دنیا کے حالات تو اپنی جگہ لیکن فرمایا اس کی سزا قبر سے شروع ہوتی ہے امام گزالی اس پر ایک سوال قائم کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تو بہت سارے اعمال کی سزا دنیا ہی میں جاری کر دیتا ہے تو ماں باپ کے ستانے والے کی سزا قبر سے کیوں شروع کر رہا ہے امام گزالی نے اس کی حکمت لکھی فرمایا اگر اللہ دنیا میں شروع کرتا تو ممکن ہے رحم دل ماں باپ رحم دل ماں باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتے اور اللہ ماں باپ کے ستانے والے کو معاف کرنا نہیں چاہتا اس لیے قبر سے شروع کرتا ہے ماں باپ دیکھے بھی نہیں اور رحم بھی نہ آئے حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صحابی رسول ہیں اور حال یہ ہے عالم سکرات میں ہیں دو دن سے سکرات جاری ہے اور کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے اللہ کے حبیب تشریف لائے حالات دیکھ کر بھاگ گئے کہ ماں کی بد ہے ماں سے کہا معاف کر دو معاف کر دو اس کو ماں کو بھی بہت غصہ تھا ماں نے منع کیا کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی تو اللہ کے حبیب نے ذرا ماں کو ماں کو کھڑی کرنے کے لیے جوش دلانے کے لیے جذبات دلانے کے لیے ماں نے حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو الکما کو زندہ جلا دیں گے اب کون ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو زندہ جلنا پسند کرے کون ماں ہوگی جب یہ جملہ سنا کہ زندہ جلانے کا مسئلہ آ چکا ہے ماں نے کہا میں اپنی اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں حدیث میں ہے ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر الکما نے کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ ماں باپ کے ستانے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا میرے بھائیوں میرے بھائیوں اپنے میرے جوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ کرو اپنے ماں باپ کا ادب کرو ان کے سامنے زور سے نہ بولو یہ تربیت اولاد کے ذمہ میں یہ بات آ گئی میں انشاءاللہ دوسری باتوں کو رات کی مجلس میں یا کل کی مجلس میں عرض کروں گا اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے طریقے بتائے ہیں ان اس ان طریقوں کے مطابق ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے ان شاء اللہ تعالی ہماری اولاد اچھے حالات میں رہے گی اور اس ملک میں آنے کے بعد ہمیں رونا نہیں پڑے گا اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے اللہ ہمارے اولادوں کی بھی تربیت فرمائے حق تعالی ہماری بھی تربیت فرما دے اور اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کی خود خدمت گزار اولاد بنائے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے اور جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے ایسال ثواب کرتے رہو اگر ماں باپ ناراض ہیں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو ان کی قبر پر جا کر کے ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہو ان شاء اللہ تعالیٰ اس عیسال ثواب کی وجہ سے والدین کو اللہ خوش کر دے گا اور ان کے والدین اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں گے تو یہ ایک مسئلہ لکھا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت اور ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے لیے دعائے مغفرت اور یہ ثواب کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وسلات وسلم علی سید وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما ہمارے سیاحت سے معافی عطا فرما اے اللہ ہمیں تیرا بھی فرما بردار بنا دے تیرے حبیب کا بھی فرما بردار دے اور اے اللہ ہمارے والدین کی بھی اطاعت کرنے والے بنا دے اللہ ان کی فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اگر وہ بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کو بیماریوں سے شفا نصیب فرما اے اللہ ان کو بیماریوں سے شفا نصیب فرما اور اگر وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما ان کے حسنات کو قبول فرما ان کے سیاحت سے معافی عطا فرما اللہ جب تک تو ہمیں جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ ہمیں بھی جلانا اور جب اپنے اپنے موت کا وقت آئے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا لا الہ الا اللہ پر فرمانا تلاوت قرآن پر فرمانا دین کے کاموں پر فرمانا اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما ان کے دلوں میں تیری محبت اور تیری خشیت کو پیدا فرما اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہماری اولادوں کے دلوں میں پیدا فرما دے اللہ ان کو شریعت کے پابند بنا دے اللہ ان کو شریعت کے پابند بنا دے اللہ باطل طاقتیں ہماری اولادوں کو ہمارے ہاتھوں سے چھین رہی ہے اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ حرام کاموں سے حفاظت فرما حلال کا ذوق نصیب فرما اے اللہ حرام لقموں سے ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ حلال کے لقمے ہمیں بھی عطا فرما ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں پتا نہیں ہے ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری نسل کس کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہوگی مولا ہم اپنی اولادوں کو تیرے حوالے کر رہے ہیں اے اللہ ان کی تربیت فرما دے ان کی تربیت فرما دے ان کے دل و دماغ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دے ان کے دل و دماغ میں اے اللہ حسنین کو بٹھا دے ان کے دل و دماغ میں علی کو بٹھا دے اللہ ان کے دل و دماغ میں طلحہ کو بٹھا دے اور ان کے دل و دماغ میں زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ کو بٹھا دے اللہ صحابیات کی زندگی ان کے دلوں میں بٹھا دے صحابہ کی زندگی کو ان کے دلوں میں بٹھا دے اللہ ہمیں صحیح طور پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما ہمیں صحیح طور پر اطاعت شریعت نصیب فرما اے اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرغومین کی مغفرت فرما پوری دنیا میں ہدایت کو عام اور تام فرما دے اللہ پوری دنیا کے ہر مکان میں ایمان کو فیل پھیلا دے ایمان کو پہنچا دے اے اللہ ہر مکان کو اور ہر مکان میں رہنے والے کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنا دے اللہ دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان مظلومین کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اے اللہ ان کے ظلموں کو ختم فرما اے اللہ ان کے ظلموں کو ختم فرما ظالمین کو ہدایت عطا فرما ظالمین کو ہدایت عطا فرما ظالمین کو ہدایت عطا فرما اور اگر تو نے مقدر کفر ہی کر دیا ہے تو اپنے قہر و غضب کا اظہار فرما تو اپنے قہر و غضب کا اظہار فرما تو اپنے قہر و غضب کا اظہار فرما اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراوی عبادت کو قبول فرما جو یقیناً گندے ہیں تیرے دربار کے لائق عبادت نہیں ہے لیکن تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب بھی تو نہیں ہو سکتا ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی پالن ہار بھی تو نہیں ہو سکتا ہے اللہ گندا تحفہ لے کر تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں آپ اس تحفے کو قبول فرما لیجئے اور فضل فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو معاف فرما ہماری اولادوں کو معاف فرما اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو معاف فرما اللہ ہماری بیویوں کو صحت عطا فرما ہمارے گھر والوں کو صحت عطا فرما سب کو آفیت نصیب فرما ہماری تمام ماں اور بہنوں کو آفیت کی زندگی عطا فرما صحت کی زندگی زندگی عطا فرما اے اللہ جو ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں اے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما بیچارے پاؤں مار رہے ہیں اے اللہ پریشان حال ہے بیماریوں سے کوئی کینسر سے مریض ہیں کوئی کس بیماری میں مبتلا ہے اللہ ان تمام کو صحت دائمہ نصیب فرما اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما ایڈس سے حفاظت فرما ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ کسی کے محتاج بن جائیں اس طرح کی بیماریوں سے سے حفاظت فرما اے اللہ پیشاب میں لت پت ہو جائیں اور اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو اس طرح کی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں چلتے پھرتے صحت کے ساتھ دنیا میں رکھنا اور موت تک اے اللہ کسی کا محتاج نہ بننے دینا اللہ ماباد الموت کی زندگی بھی آسان فرما دے اللہ قبر اور حشر کی زندگی بھی آسان فرما دے قبر اور حشر کی زندگی بھی آسان فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما عہد کوثر کے پانی سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ نبی کی رفاقت نصیب فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ ہم سب سب تیری رضا کے محتاج ہیں آپ اپنی رضا سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی